نحمده ونصلي على رسوله وبالاحترام نستعيد ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائی خطے وار جماعت میں ہمارا طے کروایا ہمیں پہلے بچایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی توفیق کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے اس نے بزرگوں سے سنا کہ اللہ سے اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے مانگنے کی چیزوں کا ہے کہ اللہ سے اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے یہ مانگنے کی چیز ہے اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہے اللہ وفقنا لما تحب و مطلب من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير ترجمہ دیکھو علماء سے پوچھو ہر لائن کی توفیق اللہ سے مانگی ہمیں بھی مانگنی چاہیے اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا ایک سبحان اللہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ نہیں کر سکتا حالانکہ سبحان اللہ کہنے میں کوئی محنت نہیں لگتی اور کوئی وقت خرچ <laughs> نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ نہیں کہہ سکتا اور کسی گناہ سے بچنا بھی بندے کی اپنی قدرت میں نہیں ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا اس لیے اس کو تو بار بار مانا جائے گا بلکہ دعاؤں میں یہ ہے حضرت مولانا سے برما کے توفیق بھی مانگے تو ہدایت والوں کی توفیق مانگے جو ہدایت والوں کو توفیق نہیں ہے اور پھر اس میں شمار کیا کہ انبیاء علیہ السلام اور حضرت صحابہ ہیں یہ اہل خدا ہے تو ہدایت والوں کی توفیق مانگنی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما جیسے تمہیں ہدایت والوں کو عطا فرمائی اللہ توفیق اللہ توفیق اہل خدا یہ مانگنے کی چیز اس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں، اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم یہاں بھی نہیں آ سکتے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور نعمت پر شکر ضروری ہے یہ اللہ کا بڑا انعام ہے اللہ نے ساری تاریخ کر دیا بہت سے ہمارے ساتھی ٹھیک ہے پہنچنے والے لیکن ایک تو ایسا ادھر آ گیا کہ مجھے رکنا پڑا کچھ تو ایسے جو میں گئے ہیں ادھر آ گیا ہمیں جانا پڑے گا یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے ہمیں فارغ کیا اللہ ہی نے فارغ کیا اب اس کی شکر گزاری ضروری ہے اللہ کا شکر کر دن دن میں بھی اللہ کا شکر ادا کر ہم سب جانتے ہیں ہماری مشغلیں کیسے ہیں جس طرح سے یہاں آئے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں اس کے کیسے کیا مسائل ہیں کیا مشغلیں ہیں جانتے ہیں آپ ذرا پھر بھی اللہ نے فارغ کیا پہنچایا ہے اور زبان سے بھی اللہ کے شکر کے بول بولتے رہے ہیں زبان سے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے اللہ کو بہت پسند ہے اس لیے دعاؤں میں بہترین یہ بھی الحمد للہ کے للہ ہے آداب الحاظ ارقان میں اللہ کی حمد اللہ کا شکر ادا کرنا اور تیسری چیز جو عملی شکر ہے کہ جس کام کے لیے جس غرض کے لیے پہلے بلایا ہے اور پہلے پہنچایا ہے اس میں اپنے آپ کو پورا پورا لگا دینا کوشش کرنا کہ اس کو ہم پورا پورا ادا کریں ہاں اور اچھی طریقے سے ادا کریں اللہ کی ہمیں بھی مطالبہ اچھے عمل کا ہے یہاں ہم اپنی ذمہ داری کو اچھے انداز سے پوری کریں ہاں۔ ایک تو طے کر لیں ہمارے بس کا تو ہے ہی نہیں کام تو اللہ لیں گے کام کس سے لیں گے اللہ لیں گے کام ہاں۔ اور توفیق اللہ دیں گے لیکن توفیق طلب والوں کو ملتی ہے اب اللہ نے یہاں پہنچا دیا ہے پہلے پہنچایا ہے تو یہ اس کی اصل شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کریں ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کریں بہت بہت ہر مرتبہ جو ہمارے یہاں جو جو خلا رہتی ہے کمزوری رہتی ہے وہ اختلاط میں مجمع جوڑنے میں ہم سب جانتے ہیں یہ قابو میں نہیں آتا ہے لیکن قابو میں آ جائے گا اگر ہم اپنی فکروں کو ایک کر لیں اور ہم طے کر لیں باقی اللہ پاک کام لیں گے ہمارے بس کا پہلے اپنی ذات کو سمجھانا اپنی ذات کو بٹھانا ہمارے بس میں نہیں ہے اتنا بڑا مجمع لیکن ہماری فکروں پر اللہ پاک وہ کر دے گا اللہ اس کو وجود دے دے گا اللہ بندوں کی طلب کو بندوں کی فکروں کو دیکھتا ہے اور پھر اس پر فیصلے ہوتے ہیں اور غرض کیا ہے کہنے والا ایک ایک بندہ یعنی ایک ایک بندہ بہت قیمتی ہے ہاں، بہت قیمتی ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی اس کی کیا قیمت ہے اس کا کیا مقام ہے اور ہماری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ بندوں میں جو اللہ نے امت میں اللہ اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں وہ صلاحیتیں ٹھکانے لگ جائیں سارے کام ہم نہیں کر سکتے ہاں، تو صلاحیتیں ٹھکانے لگ گئی پھر یہی لوگ کام کریں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء حضرت فرماتے ہیں ہم سنتے ہیں بار بار یہ صلاحیتوں کے مالک تھے لیکن وہ دبی ہوئی تھی ہاں، وہ صلاحیتوں کے مالک تھے وہ بہت زیادہ صلاحیت ہم نہیں کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جگہ اللہ پاک نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو عمر نبی ہوتے ہیں اس درجے کی صلاحیت لیکن دبی ہوئی تھی لیکن دبی ہوئی تھی بلکہ علماء سے سنا ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور ایک مرتبہ ایک یہودی اشار پڑتا ہوا جا رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ ہوتا ہے ایمان نہیں لائے لیکن کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا اچھا اشار پڑتا ہے یہ کہہ دیا تو اس کو وہ یہودی لوگوں میں سرٹیفکیٹ کے طور پر کہتا تھا کہ مجھے خطاب کے بیٹے عمر نے کہا کہ تو اچھا اشار پڑتا ہے ہاں وہ ہمیشہ دوڑیا ہوتی والی بات کہہ رہے ہیں صلاحیتیں دبی ہوئی تھی لیکن پھر ٹھکانے لگ گئے اسلام میں داخل جو حضور کی صحبت میں رہے وہ صلاحیتیں ٹھکانے لگ گئی یعنی جہاں لگنے کی اس جگہ پر لگ گئی تو پھر اللہ نے کتنا کام لیا ان کی چاہت پر جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ ان کی چاہت پر اللہ نے قرآن اتارا بہت سارے احکامات ہیں جو ان کی چاہت پر ہیں وہاں تو فرما دیتے عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ علیہ وسلم سے وہ آرش کر رہے تھے کہ نبی جی آپ شراب کو تو حرام کروا دیجیے آپ شراب کو حرام کروا دیجیے پردے کی آیت اور بہت سارے احکامات ان کی چاہت پر اللہ نے نازل نازی دیا آیت اتار ایسی صلاحیت کے مالک تھے لیکن دبی ہوئی تھی دبی ہوئی تھی ابھی اسلام میں تو کیا جذبے کیا تھے اللہ کے نبی کو شہید کرنا پھر ٹھکانے لگ گئی تو ہجرت بہت سارے صحابہ نے کی لیکن ان کی ہجرت کے انداز ہم پڑھتے ہم بھی یہ ہماری بھی چھاتی کھل جاتی ہے یعنی ان کی جو ہجرت کے انداز شیخ نے شیر میں لکھا ہے کہ الگ الگ گروہوں کے پاس گئے اکیلے اور کیا کہا کہ میں تو جا رہا ہوں ہجرت کر کے میں خلاصہ کر رہا ہوں اور جس کے اندر طاقت ہوں مکے سے باہر آئے اور مجھے روک کر دکھائے یا میرا مقابلہ کرے ہر ایک سے اکیلے پر دن اکیلے یعنی سب کو چیلنج کر کے گئے کسی ایک کی بھی ہمت نہیں پڑی کہ پیچھا کرے گا ہاں۔ اکیلے بھی نہیں اور جماعت بن کے بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا پیچھا کرے حالانکہ اکیلے تنوع انہوں نے سب کو دعوت دیا سب کو چیلنج کیا لیکن فرما کہ وہ دبی ہوئی تھی تب دوسرا مشورہ تھا جب صلاحیتیں ٹھکانے لگ گئی تو کہتے ہیں لکھا ہے تاریخ میں کہ اتنی تیزی سے ان کے زمانے میں اسلام پھیلا ہے اتنا تیزی کہیں نہیں پھیلا ہاں اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ان کی ہیں جو انہوں نے ایجاد کی ہے وہ ملکوں میں حکومت اس کو چلا رہی ہے کئی مرتبہ اس کو عرض کیا ہے بہت سارے ممالک ہیں جو حضرت عمر کے بنائے ہوئے قانون کو بھی چلا رہی ہے ہاں اور مشہور لوگوں کی واہ واہ پا رہی ہے کہ ہاں ایسے لوگ ہونے چاہیے مولانا عبداللہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سنا ہے ہماری کی انجمن بنی تھی میں اس وقت آئے تھے اور وہ باتیں سنائی تھی ایک موارش کیا انہوں نے نام بھی لیا اس نے یاد نہیں رہا انہوں نے لکھا ہے اس بات کو ایک مرتبہ سافلا ٹھہرا ہوا ہے کہنے لگے رات کا وقت عمر نے صحابی کو ساتھ میں لے کر چلو ان کی حفاظت کا ان کی دوسری ضرورتوں کا انتظام کرے تو وہ حفاظتی گشت چکر لگا رہے تو نومبر کا نمبر تھا چکر لگایا اس خیمے میں سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے ہاں۔ اور بچہ بہت چھوٹا ہے انداز سے لگا کہ بچہ بہت چھوٹا ہے حضرت عمر نے باہر سے آواز دی کہ بہن اس کو دودھ پلاؤ بچہ رو رہا ہے کہ جی دوسری مرتبہ چکر لگا رہے پھر بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی پھر تاکہ سے کہا کہ بہن اس کو دودھ پلاؤ بچہ رو رہا ہے کہ جی تیسری مرتبہ میں یہ بات آئی تو پھر پوچھا کہ بھائی بار بار کہہ رہے ہیں تو عورت نے اندر سے جواب دیا کہ مسلمانوں کے امیر نے یہ قانون بنایا ہے کہ بچہ جب دودھ چھوڑے گا اور کھانا شروع کرے گا اس وقت سے ان کو اس کو وظیفہ دیا جائے گا بیت المال سے اس لیے میں نے اس کا دودھ چھوڑا رکھا تھا کہ بیت المال سے اس کا وظیفہ ملے عمر نے لوگوں کو جمع کیا کہا کہ ہم نے بھی کیسا قانون بنا رکھا ہے کہ بچہ دودھ چھوڑے گا اس کے بعد اس کو وظیفہ دیا جائے گا پتا نہیں کتنے بچوں نے اپنے وقت سے پہلے دودھ چھوڑا ہوگا اس وظیفے کے لیے ہم ہم اس قانون کو بدل دیتے ہیں کہ پیدا ہوگا اسی وقت سے وظیفہ دینا شروع کریں گے ہاں۔ ابھی بھی باہر کے ملکوں میں دیکھو چائلڈ بینیفٹ نام ہے اس کا اٹھارہ سال کا ہو جاتا ہے وہاں پہ حکومت اس کو یعنی پہلے پیسہ دیتی ہے رقم دیتی ہے اٹھارہ سال کا ہو جائے گا یہ قانون حضرت عمر نہیں جاتی ہے پھر ایک مرتبہ جا رہے ہیں کہ یہودی کمر سے بالکل جھکا ہوا کمر سے بالکل جھکا ہوا اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں تو حضرت عمر نے بتا دیا کہ تمہارے بچے نہیں ہیں یعنی اس کی کمائی کا تو وقت تھا نہیں اس کی حالت نہیں کمائی کر رہے تمہاری اولاد نہیں جو تم کر کے بھیک مانگ رہے ہیں یعنی اولاد کیا ہے نہیں کرتے عمر نے پھر قانون میں ہم ان سے جب جیزیا لیتے ہیں یعنی جو اسلام قبول کر لے وہ تو اسلام کے دائرے میں آ گئے تو سلامت ہے لیکن جو اسلام میں داخل نہیں ہو رہے لیکن جیزیا دیں گے پھر وہ مقابلہ بھی نہیں کرتے لیکن جیزیا دیں گے ٹیکس دیں گے تو کہا کہ ہم نے ان سے جیزیا نہیں رکھا ہے اور یہ کباب کے قابل نہیں رہا تو ہم نے یعنی ان کو ان کی خبر نہیں کی انہوں نے یعنی قانون بنا دیا کہ بڑی عمر کے ہو گئے ضعیف ہو گئے کمانے کے قابل نہیں ہیں کہ بیت المال سے ان کو وظیفہ دیا جائے گا اولڈ ایج ویلفیئر انگریزی میں اس کو یہ دھیان دیا ہے کہ بڑھاپے میں بھی حکومتیں ان کو یعنی وظیفہ دیتی ہیں بیت المال سے یہ قانون بھی سب عمر کا ہے ہاں۔ کہ ملکوں نے اس کو اپنے اس میں حکومت میں ایجاد کر رکھا ہے تو عظیم بزرگ دوستوں بڑی صلاحیتوں کے مالک ایسے ہر ایک کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے بس ہمارا یہ کام ہے اس صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانا ان صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانا یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے ہاں اب اپنے اپنے اپنے علاقوں میں محنت ہوئی ہے کے پاس بھی گئے ہیں عموم کے پاس بھی گئے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کو سمجھایا ہے دعوت دی ہے اب یہاں آنے کے لیے اب یہ لوگ آئیں گے تو ان کے اوقات صحیح گزرے ایک کا بھی ہمارا کہیں وقت ضائع نہیں جائے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی انتظام کر رکھا ہے کہ ہماری فکر یہ ہو ایک کی کہ آنے والا مجموعہ اس میں کسی کا بھی وقت ضائع نہ جائے اور جس غرض سے یہاں ان کو جمع کیا ہے جس غرض سے ان کو یہاں بنایا ہے یہ غرض پوری ہو جائے ضروری کہ سارا مجموعہ اللہ کے راستے میں جائے گا بہت تھوڑا مجموعہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں جائے گا لیکن جو واپس گھر جانے والا ہے وہ بھی اس اثر کو اس فکر کو لے کر جا ہے یہ غلط ہے ورنہ بھیڑ جمع کرنا کوئی مقصد نہیں ہے پچھلے سال مجھے یاد ہے ہمارا ابراہیم صاحب نے بات کی کہ بہت اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے کی یعنی اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ مجمع بہت جم کر بیٹھتا ہے یعنی بقابلہ دوسرے ضلعوں کے مجمع باہر بھی یعنی مجلس بھی چلتی رہتی ہے مجمع باہر چلتا بھی رہتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارا مجمع بہت جم کر بیٹھتا ہے اور مجموعہ گزشتہ سال ہر دل میں ایسا تھا کہ مجموعہ بہت جمع تھا ہمارے بھی رات میں چاہے وہ کل بھی کتنا مجمع رات میں جمع ہو جائے گا یعنی انتظامیہ سے پوچھا کہ بارہ سو کا انتظام کیا تو پندرہ سو تو ابھی سے ہو گئے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے پہنچا دیا لیکن قورمہ خالی بھیڑ کا جمع ہو جانا یہ نہیں ہے ہاں، مجمع اس کا اثر لے کر جانا اور یعنی یہاں سے فکر لے کر جاتا ہے کیا فکر لے کر جانی ہے ہماری اپنی زندگی بدلنا ہے ہماری اپنی زندگی دین پر لانا ہے اللہ کی مرضیات پر نبی علیہ السلام کے مبارک دفتری طریقوں پر ہماری زندگی کو لانا ہے یعنی توبہ کرنی ہے یہ اثر لے کر جانے لیکن یہ ہوگا اس مجموعے کی فکر پر ہاں، ہمارے ذمے دو ذمہ داری ایک تو یہ اپنے آپ کو پابند بنانا ہے اپنے آماؤ کی پابندی اور اہتمام کے ساتھ مزید ذمہ داری اس کی فکر کرتی ہے کہ آنے والا مجموعہ بھی اس کو لے کر جائے ہاں، لیکن غلط یہ کہ ہماری اپنی ذات ہے محنت ہمارے ذمے ہے ذمہ داری ہے لیکن مقصد تو ہماری ذات ہے یہاں آئے ہیں ہم اپنی ہی ذات کے لیے آئے ہیں ہاں، ہماری فکروں میں اضافہ ہو جائے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے یعنی عدیم کی فکر ہم پر غالب ہو جائے آخر کا فکر ہم پر غالب ہو جائے ہماری اپنی زندگی حوال ہم سب جانے ہم سارے ایک ہی کشتی کے سوال میں بھی ابھی کی طرح ہوں ہم خود جائزہ لے لیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کا تعلق کتنا ہے یعنی سالوں سال ہو گئے تب لے تمہیں اللہ نے لگایا اس محنت میں اللہ نے لگایا ہمارا اللہ کا تعلق اللہ کے ساتھ کا تعلق کتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں کتنی ہے ابھی مولانا کے پاس جب گئے دعوت دینے کے لیے رات میں جیسے مولانا نے کہا مولانا ابراہیم صاحب کے پاس تو مولانا کہا یعنی دعوت دی کہ آپ ہمارے اجتماع میں آئے ہمارے یہ تاریخ ہے تو کہ دعوت تو قبول ہے پر جگہ نہ تھی وزا کہہ رہے تقریباً نائنٹی تھری سال کی ترانوے برس کی عمر ہے ترانوے برس تو بہت بشاست کے ساتھ تھے وہ کوئی کہنے لگے دعوت تو آپ کی قبول ہے لیکن جگہ نہیں ہے یعنی وقت نہیں ہے مجھے سر آپ میں یہ بروڑا پہنچ گئے ہوں گے اور صبح میں ان کی ٹرین ہے یہ ممبئی جائیں گے اس کے پہلے وہ سفر سے ہی آئے ہیں یہ پہلے پڑوس ملک میں تھے اتنی عمر میں بھی مولانا نے ان سے کہا کہ ماشاء اللہ آپ کو یہ خالی آپ میں جانا لیں گے پندرہ سترہ قدم چلتے ہیں تو بس ہو جاتا ہے مولانا مفتی احمد صاحب کی بات کی کہ وہ تو بالکل بھی نہیں چل پاتے سفر بھی ان سے تو نے بند کر دیے ہیں وہ کہنے لگے بھائی اپنا تو کام ہی ہے سفر کا ہمارے ذمہ تو حرکت ہی حرکت ہے تو یہ تیرانوے برس میں بھی حرکت میں ہاں رات میں ہم چند دو چار سو ڈیڑھ سو کلو میٹر کا سفر کر کے آتے دن لگتے مطلب سو جا رہے ہم لیٹ جا رہے ہیں اندازہ لگاؤ کتنی برس کی عمر میں ابھی اور کنٹینیو چالو ہی چالو ہے اور صبح میں وہ ٹرین سے جائیں گے بمبئی اور وہاں اجتماع ہے پھر ملک کا مشورہ ہے بس سمجھ آ رہی ہے تو وہ مورن نے کہا کہ کچھ نصیحت کر دو ہمارے ساتھ ہی پہنچے تھے تو لگا کہ ابھی تو میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں اجتماعیت میں ہمارے ذمے اللہ کے دین کی نصرت ہے اللہ کے دین کی نصرت ہے نصرت کرنا اجتماعیت میں کہ جو تقاضا ہے اس کو جہاں جانا ہے جائیں گے وہاں اس کو پورا کریں گے اور انفرادیت میں اپنی ذات کو سنت شریعت کا پابند بنانا ہے اپنی ذات کو سنت شریعت کا پابند بنانا ہے اس محنت کے ذریعے سے ہماری زندگی سنت پر شریعت پر آ گئی ہاں اور پھر کہتے کہ تمہیں آگے بڑھایا ہے تو ہمیں آگے رہنا ہے آمال میں بھی فکروں میں بھی محنت میں بھی ہمیں آگے رہنا ہے اللہ نے آگے بڑھایا تو ہم آگے رہیں اور نمونے رہے ہاں، نمونے رہے اس لیے ہم بھی یعنی اپنی سمجھ سے عرض کرتے ہیں کہ دو عوام ہیں وہ ہم کو دیکھ کر یوں سمجھتے کہ یہ دین ہے یہ تبلیغ ہے ہمارا عمل اس کے لیے ان کے لیے اصول ہے اس لیے اللہ نے آگے رکھا ہے تو ہم آگے رہیں عملوں میں محنتوں میں فکروں میں عام لوگوں کی فکر میں ہماری فکر میں فرق ہوگا عام لوگوں کی نماز میں ہماری نماز میں فرق ہوگا ان کی تصویر پڑھنے میں ہماری تصویر پڑھنے میں فرق ہوگا اگر ہم اعلان سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو مجمع جماعت تک آئے گا مولانا ڈاکٹر صاحب معروف کہتے ہیں تو جماعت کھڑی کرو مجمع کا ایک مزاج بن گیا جب تک اقامت کہیں نہیں جاتی وہ آگے آئی نہیں یہ نہ ہو تو یہ سب ہم اس مجمع کی فکر کر یہ پورے پورے اجتماع کی روپ ہے یہ مجمع مجمع جمے گا تشکیل ہوگی اس میں جان کو یہ سب آپ بات ہو کی فکروں پر ہوگا یہ سب اس میں ہم طے کر لیں ضرورتیں آگے پیچھے ہو گئی نہیں ملی کوئی بات نہیں اللہ کو قربانی قرار دے گا لمبی چوڑی اب اب ہمارے بس کی نہیں ہے ذرا سی گرمی بڑھ جاتی برداشت نہیں ہوتی ذرا سے مچھر چل جاتے برداشت نہیں ہوتا اب ہم چکے ہے ہی ہم آخری زمانے کی آخری کمزور امت خیر ہماری ضرورت آگے پیچھے ہوگی اللہ اس کو بھی قربانی قرار دے گا اور اس پر بھی اللہ لوگوں کی ہدایت کے فیصلے کرے گا ہاں، اس اگر مل گئی تو بھی ہاں، بہت اچھی بات ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ ضرورت پکا پوری ہو گئی نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں یعنی ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہم دنیاوی کام کاج کے لیے جب سیزن ہوتی ہے نا سیزن آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ گیا جس میں وہ ٹیلرنگ کرنے والے ٹیلر حضرات جو ہوتے ہیں پوری رات رات وہ پورا دن یعنی ان کو ہوش نہیں رہتا ہے کیا بات ہے اور اس کو خوشی خوشی کوئی شکوا بھی نہیں ہوتا ہے خوشی خوشی برداشت کر کے سیزن ہے ہمارے لیے سال بھر میں ایک سیزن ہے یعنی پورے ضلع میں ہم نہیں جا سکتے اللہ معاف فرمائے ہمارے مسجد کے اطراف میں پورے اس میں نہیں گئے ہیں پورے ضلع کی بات تو بہت اب یہاں ضلع جمع ہو کر آیا ہے بس تھوڑا سا ہمیں اس کا اس طرح چانس لے لینا ہے اور طے کریں گے ہم کریں کرنا ہے اس کو اپنی ذات سے اپنی تشکیل ہم کر لیں اور اپنے آپ کو پابند بنانے کا اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا اپنے حساب سے عزم کر لیں اس کا اثر پورے مجمے پر ہے یہ جتنا یہاں آیا ہے سب پر ہماری نیتوں کا ہماری ارادوں کا اثر سب پر ہے اور پھر آنے والے مجمے پر یہ پورے مجمے کا اثر ہے ہم چاہتے تھے نما الگ ہمارا اجتماع انوکھا ہو جائے بہت سارے اجتماع ہو رہے ہیں اور پھر جب ہوتا نہیں تو کہتے ہیں جمع کرنے ہم بھی تو بے پان جمع جائیں کیوں نہیں یہ ہمارے کام کی بنیادوں میں سے عموم استعمال اس کے اثرات ہماری آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہے اثرات بہت زیادہ ہیں اور اس کے اثرات بہت زیادہ اللہ کو بڑا رحم آ رہا ہے کہ بندہ اپنی راحت آرام کو چھوڑ کر میدان میں پڑا ہے ہاں، اللہ کو اس کو بڑا پیار آ رہا ہے بڑا رحم آ رہا ہے جیسے رات نے بھی کہا تھوڑا صاحب نے تھوڑا کے اجتماع میں کہا تھا کہ اللہ نے سہولتیں دے دی سواریاں آ گئی پہلے ہوتا تھا کہ ایک ٹیمپو ٹرک کر کے آیا ہے مطلب جانے کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا اب تو ہر ایک اپنی سواری کے ساتھ آیا ہے چاہے کتنی بھی دور اجتماع ہو بھائی پندرہ بیس منٹ کا بے گھر پہنچ جائیں گے تو رات میں آدھا اوپر مجمع چلا گیا صبح میں مولانا اس میں سب کی یعنی عمومی بات کی بیٹھتے ہی کہا وہ تو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں برسوں سے وہ اجتماع میں جاتے ہیں آتے ہیں ان کو تو پتا ہے کتنا مجمع تھا اور کتنا چلا گیا سارا حوالے ان کے پاس بیٹھتے ہی مجمے سے یعنی ان کو بشارت سنائی خوش ہو جو چلے گئے وہ تو محروم ہو گئے جنہوں نے یہاں رات گزاری ہے یعنی خوش ہو جاؤ کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزری ہے یہ ہے اس لیے ہم اس کو طے کرتے ہیں آنے والا ہمارا مجموعہ یہ یہ فکر لے کر جائے اثر لے کر جائے یہ جتنے ہمارے بزرگ سفر کرتے ہیں آپ ان کو دیکھو تو اتنی معذوری اتنی دوائیاں ان کی بیماریاں اللہ ہی اپنی قدرت سے ان کو چلاتا ہے پر میں اگر ظاہر دیکھو نا تو وہ آپ آخر وہ اسماعیل صاحب کو دیکھ لو نماز پڑھتے وقت میں تو آپ کو ترس آ جائے گا اب یہ جب نماز پڑھنے میں یہ حال ہے تو اس تین کا دلخلا میں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا دوسرے جتنے بھی چل رہے ہے سب کے کنٹینیو سفر چالو ہے کوئی دن خالی نہیں ہے بالکل چالو ہی چل کرتے ہیں موان کا تمہاری دعوت تو کم لیکن جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے وقت نہیں ہے کہ ہم ہمیں تو اگر ان کو دیکھو ابھی قربانی کے ساتھ تو ہے کہ ہم ان کے پاس جا ہیں لیکن یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے جو جو قافلہ آیا ہے آئندہ پتہ نہیں ہم ہوں گے یا ان میں سے کوئی ہوگا نہیں ہوگا سمجھ گئے تھوڑی سی فکر ہو جائے گی تھوڑی سی اگر یہ ہو جائے گی تو نکلے بہت احمد من سے سنایا کرتے ہیں برکاروں پچاس سال کی چیز پانچ منٹ میں مل جائے گی اگر تک کو پکڑ لیا چانس لے لیا اور اگر وہ تک چھوٹ گئی تو پھر پچاس سال میں بھی وہ چیز نہیں ملتی پچاس سال میں وہ چیز نہیں ملتی اب جو نہیں پہنچے ہیں وہ رات کی مجلس میں نہیں پہنچے ان کو رات کی کیا بات ہوئی بتانی ہے رات میں اللہ نے اس مجلس کو جو فیصلے کیے اس میں ہم رہ گئے ہاں اس لیے عزیز و بزرگوں دوستوں ضرورت شیطان آیا تو ہے ہم تو آئے ہیں شیطان بھی ساتھ میں ہے نفس بھی ہے ہاں وہ تو ہٹائے گا ہمیں اس لیے جانتا کہ اگر یہ ہٹ گیا تو پورے مجمے کو ہٹا دے گا یہ اگر بے فکر ہو گئے تو پورے مجمے کو بے فکر کر دے گا یہ اس لیے وہ ہم پر افیکٹ کرے گا ہم پر محنت کرے گا اس لیے ضرورت ہو کہ یعنی جہاں سے میں نہ آوے نفس شیطان کے دھوکے میں نہ آوے جسے اس لیے کہتے شیطان بالکل تاک میں رہتا ہے مزاج ذکر میں حضرت نے وہ لکھی ہے کہ اپنی ناک کا اگلا حصہ اس کے دل کے ساتھ لگائے ہوئے بیٹھا رہتا ہے ذاکر پاتا ہے ذلت سے ہٹ جاتا ہے تو یہ یہ سولوشن ہے اس سے بچنے کا کہ اپنے آپ کو مشغول رکھیے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے وہ تصویر پوری کرنا تین تصویر اور یہ تو ہے اس کے علاوہ بھی ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں تاکہ شیطان سے بچیں ہاں، غفلت ہوتی ہے آدمی جب گرافی ہوتا ہے تو چور چوری کر لیتا ہے ہم بھی غفلت ہوں گے شیطان اپنا کام کر لے گا وہ چوری کر لے گا ہمارے دل کو ہماری کیفیت کو ہماری فکروں کو چرا چورا لے گا اس لیے اپنے حوالوں کی پابندی کے ساتھ ہر وقت اللہ کی ذکر میں مشغول رہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی فکر کرے ہاں پتہ نہیں اس میں سے کون یعنی آنے والے مجمے میں سے جیسے رات لے کا کہ شرابی آدمی تھا یعنی ٹھکانے لگ گیا تو اور وہ ڈاکوں کا سردار تھا نہیں سنا ہم نے اللہ کی بات سنائی تو جنگل کا پاس میں وہ تو مرکز کے پاس میں سارا سارا جنگل تھا حضرت آتے جاتے تھے وہاں ان کا وہ پڑاؤ تھا کا بس اتنا کہتے بھائی کہ ہم بھی یہیں رہتے ہیں کبھی ہمارے پاس پہ آ جائے کر وہ پہنچ گیا وہ بات سنی ہو گئی کام زندگی بدل گئی یعنی اور موت بھی اللہ کے راستے میں آئی ہمارے علاقے میں پتہ نہیں ایسا کون کون سا ہوگا ہمارا کام ہے ان کو وصول کر لینا اور ایک بات شاید اللہ علیہ کی بات مولانا یوسف سب پونا والے اللہ علیہ وہی کوئی جماعت میں سنایا کرتے تھے ہمارا تو یہی سبق ہے یعنی کہ وہی ڈاکوں کی جماعت تھی ٹولی تھی ڈاکہ ڈالنے کا کام کرتی تھی اب عمر ہو گئی بدن میں قوت کا نہیں تھی ڈاکہ ڈالی ڈاکہ ڈالنے کی لیکن گزارا تو کرنا ہے تو بیٹھے آپس میں کیا کریں کے لیے کیا کریں تو اس میں بڑی عمر کا آدمی تھا بڑی عمر والے ہوتے تجربے کار ہوتے ہیں اب وہ کر نہیں سکتے لیکن ان کا تجربہ ہے ہاں جسے ہمارے ڈاکٹر صاحب دو باتیں کہا کرتے تھے اگر کوئی بڑی عمر کا کوئی آدمی ہمیں کوئی بات کہتا ہے اس کو مان لو چاہے تم اس پر عمل نہیں کر لیکن اس کو مان لو اس میں خیر ہے ہاں اس میں خیر ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کوئی اگر ہمیں بھلی بات کہہ رہا ہے بھلائی کی بات کہہ رہا ہے چاہے ہم سے چھوٹی عمر کا کیوں نہ ہو لیکن اس کو تسلیم کر لو اس کو لے لو تو بڑی عمر والے تجربے کیا ہوتے ہیں اس میں بڑی عمر کا ایک ڈاکو تھا اس نے کہا کے جو سردار تھا اس کا کیا تم میرے ذہن میں میری ایک رائے یہ ہے کہ تم پیر صاحب بن جاؤ کیا بن جاؤ ہاں ہم تمہارے ملک بن جائیں گے حضرت حضرت کریں گے کام چلے گا ہاں یوسف پونا والے اللہ کرانے کا ایک انداز تھا وہ بڑے اچھے انداز میں کہتے تھے کیا ہم حضرت حضرت کریں گے کام چل پڑے گا اور اس انویسٹمنٹ ہو جائیں گے نہ جسم کی قوت کا کوئی انویسٹمنٹ ہے نہ دوسرا مال کا کوئی انویسٹمنٹ نہیں چلے گا کام پھر ایک بات بہت یعنی وارننگ کے حساب سے کہتے تھے کہ دیکھو دنیا میں لوگ دنیا دنیا کے اعتبار سے دھوکہ نہیں کھاتے دین کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کسی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں یار یہ تو ہمامہ پگڑی والا تھا اور وہ دیکھ کر تو ہم نے دھوکہ کھا گیا اور بات سنا دیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہم سب کو بچائے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک کبوتر اور کبوتری بیٹھے تھے اور کچھ لوگ آ رہے تھے وہ کبوتری کہہ رہی کہ اڑ جاؤ شکاری لوگ لگ رہے تھے کبوتر کہہ رہا کہ نہیں بھلے ہوتے یعنی اللہ والے نظر آتے ہیں کبوتری کہ نہیں نہیں اڑ جاؤ یہ شکاری ہے کبوتر کہہ رہا کہ نہیں نہیں اللہ والے نظر آ رہے بس یہ دونوں آپس میں کر رہے تھے ایک تیر آیا اور کبوتر کا شکار ہو گیا کبوتری وہاں سے ہوئی سیدھی سلیمان والے سلام کے دربار میں شکایت لے کر پہنچی کہ میرا کبوتر کا شکار ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی تو جائز ہے کہ مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے لیکن شکاریوں سے کہو کہ اللہ والوں کے بھیس میں نہ آئے میرا کبوتر اس میں دھوکہ کھا گیا تمہارا کہتے تھے کہ دنیا کے بعد آدمی دھوکا دین کی لائن میں دھوکا کھا جائے اللہ ہمیں اس کے نہ بنا تو وہ بڑے میاں نے کہا کہ آپ پیر بن جاؤ ہم آپ کے مریض بن جاتے ہیں یعنی حضرت حضرت کر کے کام چلے گا بات ان کی بھی سمجھ میں آ گئی تو ہو گیا وہ پیر بن گئے یا ان کے موری بن گئے تھوڑے وقت میں شہرت چل پڑی بڑے حضرت تو ایک آدمی بابلہ کہ ایک آدمی آیا طلب والا تھا توبہ کی طلب سے آیا توبہ کرنے کے لیے سے بیٹھ ہونے کے لیے آئے حضرت کے ہاتھ پر ہو گیا اور کہنے کا حضرت مجھے تو ہو نہیں پاتا تو ذکر بھی کر دو کیا کہہ لے مجھے کچھ ذکر بھی کر دو حضرت نے کہا کہنے کا جا اپنا کام ہے ذکر بھی کروانا کہنے حضرت تو ذکر بھی کر دو سب تھے کہ حضرت کو خبر ہو تو اس کو دے رہے حضرت کو تو بھی کر خبر ہو تو اس کو دے رہے جاتا ہو سکتا ہے اپنا کام کر بڑا مجھے لیکن ہمارا کہنے کے وہ تھا بڑا سچی طلب والا کیسا تھا اور یہاں طلب ہی دیکھی جاتی ہے اللہ کے یہاں تو طلب ہی مطلوب ہے توفیق بھی طلب والوں کو ہی ملتی ہے بے طلبوں کو توفیق نہیں ملتی توفیق کا ملنا یعنی ہدایت ہدایت ہے بہت سے ہمارے بھائی ہیں ہم کو بھی ہدایت ملے گی ہم یہ سکیں گے کہ اللہ کی توفیق کا شامل حال ہو جانا اسی کے نام ہدایت ہے اور توفیق کے لیے طلب شرط ہے اور یہ سچی طلب والا تھا تو وہ جو سرکار تھا اس نے کہہ دیا اچھا چلو سماجی جو زمیندار ہیں ان کی کھیت میں پانی پلا اور بغیر گزرت میں یہ تیرا نکل بھی گیا وہ تو کہا کہ نے کہہ دیا وہ چلا گیا اور ان کو بھی مجبوری فری میں آدمی مل جائے ایسا کام کرے تو کون منع کرے گا ٹھیک ہے تو پانی لگ گیا پھر بارہ فرما لیں حضرت شیخ بھی فضائل رمضان میں لکھا ہے یہ دنیا میں ہر وقت یعنی چالیس ابدال اور پانچ سو برگزدہ بندے رہتے ہیں چالیس ابدال ہوتے ہیں اور پانچ سو برگزدہ بندے ہوتے ہیں جن کے اوپر رکھ کر اللہ پوری دنیا کا سارا نظام چلاتا ہے خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو سناتے تھے کہ دلی میں تھے حضرت نے آیا کہا کہ حضرت معاملہ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا ہے کون ہے ابھی ابھی کون ہے جس پر اللہ نظام چلا رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ فلاں جگہ پر یعنی چاندنی چوک کا کہاں یعنی وہ خربوزہ بیچتے ہیں تو گئے وہ دیکھا کہ آدمی خربوزہ بیچ رہا ہے کیونکہ خربوزہ کاٹا نہیں برابر نہیں دوسرا دکھاؤ دوسرا کاٹا کہاں وہ بار بار کٹوائے تو ان کو چیک کرنا تھا لیا چلا اس وقت کے مدت کے بعد دیکھا کہ معاملہ ایک دم گرم گرم ہے ایک دم حضرت بہت معاملہ گرم ہے کہاں جامع مسجد کے پاس پانی بیچتے ہیں وہ زمانے بزرگوں نے دیکھا ہوگا اور وہ پانی کی پاؤچ اور بوٹل تو تھی وہ ایسا وہ ڈال ہو جاتے ہیں نکالے وہ برف والا پانی مرنا ہو گیا پانی منگا پانی دیا تو برابر ٹھنڈا نہیں ایک کھینچ کے دیا خربوجے والا سمجھتا ہے کیا کہا خربوجے والا سمجھا ہے حضرت خان صاحب ہم تھوڑا یہ سنا تھے دنیا میں ہر وقت چالیس افزار اور پانچ سو برگوزہ بندے ہوتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے اور چالیس میں سے ایک کا انتقال ہوتا اب دیکھا نظر دوڑائی کہ وہ چالیس کی جگہ جس کا انتقال وہ جگہ کون اس کی کون اس جگہ پر کون اس کی ان کے اندر اہلیت پیدا ہو گئی تو دیکھا کہ جس کو پانی پلانے بھیجا تھا ہاں، اس کے اندر ابدال بننے کی اہلیت پیدا ہو گئی اطاعت ہے اصل اطاعت ہے مرید جو ہے نا ترقی کرتا ہے شیخ کے راستے سے اطاعت کی وجہ سے معمورین ترقی کرتا ہے امیر کے راستے اطاعت کی وجہ سے شاگرد ترقی کرتا ہے استاد کے راستے سے اطاعت کی وجہ سے تو وہ جو پانی پلا ہے جس کو رکھا تھا اس کے اندر ابدال بننے کی اہمیت پیدا ہو گئی اللہ نے اس کو اس میں شامل کر دیا اللہ نے وہ مقام دے دیا اس نے سوچا اتنا بڑا اللہ نے اتنا مرتبہ دے دیا اور اللہ والوں کو اللہ پر نعمتیں دے دیتے کشف ہوتا ہے اللہ کو بہت تعلق عطا فرماتے ہیں تو اس نے سوچا کہ جب اللہ نے میرا اتنا بڑا مقام دے دیا دیکھو تو صحیح ہمارے حضرت کا مقام کتنا اونچا ہے جن کی وجہ سے مجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تو کہتے ہیں آنکھیں بند کی اور روحانی سفر شروع کیا پہلا آسمان ڈھونڈا حضرت نظر نہیں آئے دوسرے آسمان میں ڈھونڈا حضرت نظر نہیں آئے اور وہ ڈھونڈتا ڈھون سارے آسمان میں حضرت نظر نہیں آئے صاحب اللہ علیہ دعوت کہتا ہوں جس کو جو کہتے تھے تو اوپر ہی اوپر دیکھتا رہا پھر ذرا نیچے نظر کرتا تو میں نظر آ جاتا ہاں تو وہ تو آئے اپنی حضرت کی خدمت میں آ کر ان کے قدموں میں گر گیا حضرت حضرت آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام دے دیا لیکن میں حیران ہوں میں آپ کو پورے آسمان میں ڈھونڈا آپ تو کہیں نظر ہی نہیں آئے آپ کا مقام کتنا اونچا ہے اس وقت میں وہ جو پیر صاحب تھے وہ رو دیا اور رو کر کہنے لگا بھائی میں کوئی پیر بیر نہیں ہوں میں تو ڈاکو ہوں ڈاکو ہوں اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے پیر بن بیٹھا ہوں میں کہا ہوں پیر ہوں میں تو ڈاکو ہوں وہ جو جس کا جس کو مقام دے دیا تھا مرتبہ مل گیا تھا وہ کہہ لگا کہ نہیں حضرت ایسا نہیں ہو سکتا ابھی ابھی اب جو بات سننے کی وہ ہمارے مطلب کی ہے یعنی حضرت ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تمہیں محروم نہیں کرتا بس کیونکہ اس کا تو مقام ہو گیا تھا اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ سے دعا کر دیا تو کہتے ہیں اس کی دعا کی برکت سے ان کی وہ پیر صاحب جو جتنے سارے تھے سب کو اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیا حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس محنت سے لگایا ہم محنت کرتے کرتے اخلاص والے نہیں بن پائے ایمان والے نہیں بن پائے ہمیں وہ دولت نہیں ملی ہماری وجہ سے کوئی اگر اخلاص والا بن گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا ہماری وجہ سے کوئی اگر ایمان پر آ گیا ہماری وجہ سے کوئی ہدایت پر آ گیا تو اللہ پاک ہمارا کام بنا دے گا یہ محنت ہو گئی اگر ہم محنت کرتے کرتے اخلاص والے نہیں بن پائے لیکن ہماری وجہ سے کوئی ایک بھی اخلاص والا بن گیا تو ہمارا کام بن جائے گا یہ موقع اللہ نے اس لیے ایک درخواست ہے بس جمع ہوتے ہیں حالانکہ اپنے بستی میں بھی اپنے ہلکے میں جمع ہوتے رہتے ہیں لیکن شیتانیاں خوبصورت جو وار ختم ہوئی کہ ساتھ میں چائے پینے لے گئے ساتھ میں کھانے چلے گئے اب ساتھ میں ہوں گے تو باتیں بھی ہوگی جو کام پانچ منٹ ہونے والا تھا اس پہ پندرہ منٹ جائے گی اس وقت میں کیوں ہم اپنی دوستیاں اپنے تعلقات کو اللہ کے لیے اور ایک ذمہ داری کے لیے اس کو تو سائڈ پر رکھے نیا نیا مجمع آیا ہے ان کو چائے پلا رہے ان کو ساتھ لے جا ہیں مانا چائے کا ہوتا ہے چائے پلاتے پلاتے اپنی بات پلا لی ہاں پہلے ڈاکٹر صاحب تھا کہ پہلے وہ چیری گوزے لاتے تھے ساتھ ہوتے نا وہ بھی آتے ہیں وہ سیکرٹری کے کٹری کے چیلگوزے اس کو کہتے ہیں اردو میں وہ چھلنے کے بعد اتنا تو ہوتا نہیں کہ اس سے پیٹ بھر جائے لیکن ٹائم پاس ہوتا ہے ٹائم پاس مطلب یعنی وہ چیز گوزے بھی ہوتے رہے اور ساتھ میں بات بھی ہوتی رہے ہم نے کہا منا بھائی کو دیکھا نا ہم نے اجتماع میں جب وہ یہاں تھے تو وہ چنے لاتے تھے چنے کے لیے کھاتے تو وہ چاہ جمع ہو جائے تو چنے بھی کھلا دیتے اور بات بھی کرتے تو نیا نیا جو مجموعہ آئے گا ان کو بھائی چائے پلانے ساتھ میں ان کے ساتھ چائے پیے ان کے ساتھ کھانے کھانے جا رہے تاکہ ہمیں ان سے ذہن سازی کا بات کرنے کا موقع ملے اس وقت ہم اپنے دوستوں کو دعوت یعنی اللہ کے لیے قربان کریں اس کو چھوڑیں ہماری اپنی جوڑیاں ہمارے اپنے گروپ یہ نہ ہو ہم تو ڈھونڈے تلاش کریں ہماری نظر وہ ہے کون نیا ساتھی آیا ہے کوئی نہیں آیا ہے یعنی ایک بھی لگ گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا کرو گے انشاءاللہ شاء اللہ اور کریں گے جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اتنی اللہ کی مدد ضروری ہے اللہ کی مدد ذمہ داریوں کو اٹھانے کے بقد ہے جتنی اللہ کی مدد آئے گی ہاں، جتنی ذمہ داریاں اٹھاؤ گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی ہاں، اور اللہ کی مدد سے ہی کام ہوگا تو کرو گے انشاءاللہ اپنے اعمالوں کی پابندی کے ساتھ اپنی تصویر اپنی تلاوت اس میں ذرا بھی فرق نہ آنے کا ورنہ اس کا اثر بہت زیادہ ہے ہماری ساری اجتماعی فکروں میں اثر ہماری انفرادی اعمالوں کی پابندی کا ہے اگر اس میں جھول ہے تو اجتماعی عمل جتنے ہیں اس پر اس کا اثر ہے جسے رات میں کہا ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے ہاں ہماری غفلت کا بہت بڑا اثر ہوگا اور پابندی کا بھی اتنا ہی بڑا اثر ہوگا کریں گے ان شاء اللہ کریں گے مفتی احمد صاحب جام لڑکا کا کر سنا ہے اللہ کو صحت دے تندرست وہ کہنے لگے یہ تفصیل ہوتی تھی قرآن کا اور زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر تھے نہیں ہاں، اور مجموعہ بہت دور تک سڑکوں پر چکائیاں بچھا کر بیٹھتا تھا اور بات کا اثر اتنا ہوتا تھا کہ وہ مجمہ کی آواز نہیں پہنچ رہی لیکن وہ آنسو ہے رو رہا ہے گاڑی مار کر اتنا اثر ہوتا تھا جو پاس میں بیٹھنے والا وہ بھی اہل علم کو کہتے ہیں حضرت ہم بھی جو بات کرتے ہیں وہ تو علمی زبان میں کہہ رہے کیا الفاظ لیکن آپ کا یہ اثر اتنا سارا تو حضرت نے کہا دیکھو تمہاری تربیت اور نعمت کے طور پر تربیت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی یہ مجلس ہوتی ہیں اور یہ دس ہوتا ہے میں تحجد میں دس پاروں کی تلاوت کرتا ہوں پھر کہتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تیرے بندوں کا کام کرتے ہیں تو وہ مجلس کا اثر کیفیت کا یہ ہوتی تھی کہ مجمع آنسو بہاتا تھا ہاں، ہماری بات کا ہماری فکروں کا ہماری محنت کا اثر ہمارے انفرادی اللہ سے تعلق اور اپنے اعمالوں کی پابندی پر ہے تو ہماری اپنے اعمالوں کی پابندی بھی ہو اللہ کی طرف متوجہ بھی اللہ ہمارے بس کا بھی ہے اللہ کیوں کر دے تیرے بندے بڑی محنت کے بعد یعنی ہم یو کے میں تھے تو وہاں مالجی شوق پہ مالجی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ساتھی کا ان سے کہا کہ اللہ نے یہ ہے اب ہم بندوں کو لے کر مسجد تک لے آئیں گے پھر اللہ نے اللہ یہاں تک تو لے آئے اللہ آپ آگے دے اللہ مجمع یہاں تک تو آ آگے اللہ آپ کر دے اللہ سے کہتے رہے کام کرتے کرتے بھی کرتے کرتے بھی اللہ سے بات کر سکتے ہیں اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ سے کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت تھوڑی ہے اللہ رخ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے جیسے کام کرتے کرتے یعنی ایئر فون ڈال کے بات کرتے ہیں ایسے اپنے کام کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرتے اللہ ہم سب کے لیے آسان تو کرو گے انشاءاللہ اب جو ذمہ داری آئے گی ہم اس کو بخوبی پورا کرنے کی فکر کریں گے کریں گے ٹھیک ہے